ہم تمہیں نہیں جانتے گاڑی کے پچھلے شیشے پر اللہ کا نام لکھا دیکھ کر مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی ایسا لگا جیسے کسی اجنبی شہر کے اجنبی لوگوں کے بیچ کوئی شناسہ ٹکرا جائے غیروں کی محفل میں اچانک کسی اپنے پر نظر پڑ جائے حالانکہ میں کہیں اور نہیں کلمہ گو لوگوں کے شہر کراچی ہی میں تھا اس شہر میں ہر جگہ میں نے غیر ہی کا نام لکھا ہوا دیکھا خدا کے محبوبوں کو اس کا رقیب بناتے دیکھا خدا کا نام کہیں دیکھا تو کسی غیر کے ساتھ رسمی خانہ پوری کے لیے یا بس ایک حفاظتی نسخے کے طور پر وہ کریم جو سب کچھ ہے جس نے سب کچھ دیا ہمارے لیے شاید اس انشورنس پالیسی سے زیادہ کچھ نہیں جسے لے کر انسان خود کو محفوظ سمجھتا ہے ہماری ساری محبت غیر کے لیے ہے خدا کے حصے میں تو بے روح سجدوں اور اس کے نام کی بے معنی تکرار کے سوا کچھ نہیں آیا میں سمجھتا تھا کہ خدا تنہا معبود ہے قانونی طور پر شاید ایسا ہی ہے مگر یہاں دل کے صنم خانے میں آج تک خدا کے ساتھ اور بھی بہت سی ہستیاں شریک ہیں انہی کے بت ہیں جن کی پرستش ہوتی ہے اور انہی کی ذات ہے جن سے کرم کی امید ہوتی ہے انہی سے مدد مانگنے انہی کی محبت سے سرشار ہونے انہی کے نام پر جھومنے انہی کے ذکر پر آنسو بہانے اور انہی کی یاد میں گم رہنے کو لوگ ایمان کا کمال سمجھتے ہیں کاش انہیں کوئی یہ بتائے کہ یہاں سارا اقتدار سارا اختیار تنہا ایک ہی معبود کے پاس ہے غیر سے مدد مانگنے والے اور غیر کی الفت کا شکار یہ لوگ سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاگنے والوں کو جب موت کی ٹھوکر لگے گی جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو معلوم ہوگا کہ زندگی فریب میں گزار دی اس روز سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ جن کے لیے خدا کو چھوڑا اور خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارا وہی کہہ دیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے ہم تمہیں نہیں جانتے قیامت کی تباہی قرآن کریم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کے باسی بہت جلد ایک عظیم حادثے سے دوچار ہونے والے ہیں یہ حادثہ قیامت کا وہ زلزلہ ہے جو زمین پر ناقابل تصور تباہی برپا کرے گا جس حادثے کے نتیجے میں ہمالیہ جیسے بلند پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے پھریں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی شدت کیا ہوگی اور اس کے نتیجے میں انسانوں پر کیا گزرے گی قرآن کریم کے ایک طالب علم کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کی موت اس ہولناک طریقے پر کیوں واقع ہوگی زندگی کی بسات لپیٹنے کا کوئی آسان طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا مگر لوگ اللہ کے بجائے دوسروں کی بندگی میں لگ گئے پوری انسانی تاریخ میں بتوں کی پرستش کی جاتی رہی ہے اور آج تاریخ کے اختتام پر انسان نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے ایسے میں قیامت کی عظیم تباہی لوگوں کو یہ بتانے آئے گی کہ جس خدا کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا وہ کس قدر بلند طاقتور اور صاحب جبروت ہستی ہے عقل کا تقاضا تھا کہ عظیم سمندروں کے خالق کے آگے جھکا جائے لوگ نہ جھکے سو اب سمندر خود ابل کر اس کی گواہی دیں گے فطرت کا تقاضا تھا کہ بلند پہاڑوں کے مالک کے سامنے سنگو ہوا جائے انسان نہ ہوا اب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر خدا کی عظمت کا ثبوت دیں گے پیغمبروں کی تعلیم تھی کہ ساری مخلوق کے رب کو اپنی توجہ کا تنہا مرکز بنایا جائے ابن آدم نے اس تعلیم کو بھلا دیا اب مخلوق کی مکمل تباہی اسے رب کی بڑائی کا احساس دلائے گی جو لوگ عقل فطرت اور نبیوں کا پیغام نہ سمجھ سکے قیامت ان اندھے بہرے اور غافل لوگوں کو خدا کا تعارف کرائے گی اور اس میں کیا شک ہے کہ ایسے اندھے اور بہروں کو جھجھوڑنے کے لیے قیامت جیسی تباہی ہی کی ضرورت ہے سطحی سوچ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں سطحی سوچ رکھنے والے لوگ تو بہت ہیں مگر مشاہدات سے گزر کر حقائق تک پہنچنے والے الفاظ سے گزر کر معنی تک پہنچنے والے لوگ کم ہی رہ گئے ہیں جو لوگ کسی وجہ سے ذرا ٹھہر کر واقعات کا جائزہ لیتے اور معاملات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اکثر تعصب کی اینک پہنے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کو اس بات کا کبھی تجربہ کرنا ہو تو کسی سنجیدہ موضوع پر معاشرے کے کسی فرد سے بات کر لیجئے اول تو یہ اس کی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں ہوگا اگر کسی وجہ سے اسے اس سنجیدہ بات سے دلچسپی ہوگی تو اگلے لمحے پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک ایسی گفتگو کا آغاز کیا ہے جس میں دوسرا آدمی صرف بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے سننے میں نہیں سنانے میں مہارت رکھتا ہے سمجھنے میں نہیں وہ اپنی انتہائی سطحی معلومات اور سرسری نگاہ کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر آپ پر ٹھونسنے کے لیے تیار ہو جائے گا یہ بولنا اور یہ سنانا اگر علم و تجزیے پر مبنی ہو تو سر آنکھوں پر مگر اکثر یہ بولنا محض عادتاً ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی اس بات پر تبصرہ کرے گا جو آپ نے نہیں کی اس نقطۂ نظر پر تنقید کرے گا جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کے سوال کا وہ جواب دے گا جس کا زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہ ہوگا معاشرے میں اس رویے کے فروغ کا ایک اہم سبب اچھی کتابوں کے مطالعے کی کمی ہے مطالعہ انسان کو تحمل کے ساتھ دوسروں کا نقطۂ نظر پڑھنے اور سمجھنے کی تربیت دیتا ہے وہ اس میں برداشت اور تحمل کا مادہ پیدا کرتا ہے اسی نظر میں وسعت خیالات میں گہرائی اور تجزیے میں معروضیت پیدا کرتا ہے مطالعہ نہ ہو تو اچھی تربیت یہ کمی پوری کر سکتی ہے ضروری ہے کہ کچھ لوگ خود کو قوم کی تربیت کے لیے وقف کر دیں وہ لوگوں کو تہذیب اخلاق اور صبر کی تعلیم دیں سطحیت تعصب خود پسندی اور مفاد پرستی جیسی خرابیوں پر متنبع کریں یہی وہ طریقہ ہے جس سے معاشرے میں خیر و شر جھوٹ و سچ پروپیگنڈا اور حقیقت میں فرق کا شعور پیدا ہوگا ابدیت کا سفر ابدیت تک ہاتھ میں دبی ریت آہستہ آہستہ بند مٹھی سے پھسلتی جا رہی تھی میں اس ریت کو روکنے کے لیے جتنی مضبوطی سے ہاتھ بند کرتا اتنی ہی رفتار سے وہ خالی ہو رہا تھا یہ زندگی کی تمثیل تھی زندگی کچھ اسی طرح لیل و نہار کی گردش اور شام و سہار کی دوڑ میں غیر محسوس طریقے سے ہاتھوں سے پھسلتی چلی جاتی ہے جیسے خالی گلاس میں پڑی برف کی ڈلی زندگی کی حرارت سے پگھلتی چلی جائے اور آخرکار اس کا وجود ہے سے نہیں میں بدل جاتا ہے میں ساحل پر کھڑا کبھی سمندر کی موجوں کو دیکھتا جو ایک کے بعد دوسری اور تیسری لہر بن کر اٹھتی اور ساحل کی ریت پر نمی کا ایک احساس چھوڑ کر فنا ہو جاتی کبھی میری نظر اس سورج کی طرف اٹھ جاتی جو بڑھتے گھٹتے بادلوں سے اپنی روشنی کو بچانے کی جد و جہد کر رہا تھا آسمان کا یہ نور ایک ظاہر بین نظر کو فریب سکوت میں مبتلا کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ بھی زندگی کی پھسلتی ختم ہوتی ریت کی مانند آہستہ آہستہ فنائے شب کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ بحیرۂ عرب کے اس حسین ساحل پر ایک بہترین دن گزارنے کے بعد میں حساب لگا رہا تھا کہ میرے ہاتھ کیا آیا کچھ میٹھی یادیں بے فکری کی کچھ گھڑیاں اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے پر لمحوں کا احساس وہ احساس جو سمندر پار کے ان مہمانوں اور یقیناً میرے لیے بھی اس مستقبل کا بڑا سرمایہ ہے جو اپنے دامن میں جدائی کا داغ لیے آ رہا ہے یہ اگرچہ بڑا سرمایہ ہے مگر میرا دکھ یہ تھا کہ وقت کی پھسلتی ڈور نے زندگی کے اس دن کو بھی کتاب ماضی کا ایک ورق بنا دیا خدایا اس دنیا میں مسرت ابدی کیوں نہیں ہوتی سکون کو دوام کیوں نہیں ہر وصل کو جدائی کا داغ کیوں لگتا ہے ایام زیست ریت کے ذروں کی مانند گرفت حیات سے کیوں نکل جاتے ہیں جواب ملا کہ ان صاحبان بصیرت میں سے بنو جن کے لیے آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں ہر سوال کا جواب ملے گا بصیرت نے کہا کہ زمین ازلی لگتی ہے اور آسمان ابدی لگتا ہے شام و سہر کے ترازو میں وقت کے باٹ اسی طرح تبدیلی کے ہر زنگ سے بچا کر رکھے جا سکتے تھے مگر رات و دن کی گردش رکھی گئی یہی بتانے کو رکھی گئی کہ جزیرے میں ابدی مسرتوں پڑنے والی خوشیوں کو مت ڈھونڈو اس حقیقت کو سمجھو کہ زمین کا یہ گھر اور آسمان کی یہ چھت تمہارے لیے بنائی تو گئی ہے مگر بدلتے روز و شب کی اسیر اس حیات فانی میں انہیں حاصل کرنے کے خواب مت دیکھو سوائے محرومی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا اتنی حسین کائنات اتنی بامانی زندگی اتنی بے مقصد نہیں کہ چند بے فکرے اس کے کنارے خوشیوں کے اسباب اکٹھے کریں اور جب حیات مستار کی گھڑیاں بیت جائیں تو خانہ بدوشوں کی طرح اگلی منزل کو چل نکلیں کبھی لوٹ کر نہ آنے کو خالق نے زندگی ابدیت کے لیے بنائی ہے اور ابدیت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ابدی زندگی بنائی ہے وہ زندگی جس میں وقت کی خاموش آندھی کسی محفل کو درہم برہم نہیں کر سکتی جس میں شب و روز کی گردش خوشیوں اور نعمتوں میں محرومی اور مایوسی کے وقفے نہیں ڈال سکتی انسان کا سفر معمولی سفر نہیں یہ ابدیت کا سفر ہے جو ابدیت کے حصول تک جاری رہے گا اس سفر کی ابتدا یہ دنیا ہے جس میں بندگی کرنا ہے جس میں کام کرنا ہے اس سفر کی انتہا آخرت کی دنیا ہے جس میں بادشاہی کرنا ہے جس میں آرام کرنا ہے جس میں انسان کے لیے زمین و آسمان ہی کو مسخر نہیں کر دیا جائے گا بلکہ انسان کے لیے وقت کی بھسلتی ڈور اور زندگی کی پھسلتی ریت کو بھی مسخر کر دیا جائے گا ابدیت کا سفر ابدیت کے سوا کسی اور جگہ ختم نہیں ہوگا باشعور مسلمان کی ذمہ داری پچھلے دنوں مجھے بار بار یہ خیال آیا کہ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں ہمارے عظیم ترین رہنماؤں سر سید اقبال قائد اعظم اور محمد علی جوہر وغیرہ میں سے ہر ایک کو یورپ میں قیام کے مواقع ملے شہری مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی یہ لوگ اگر ذاتی سکون مادی آسائشوں اور آسان زندگی کو اپنا مقصد بنا کر یورپ ہی میں مقیم ہو جاتے تو ملت اسلامیہ پاک و ہند کا کیا حشر ہوتا ہندو اکثریت اور انگریزوں کی حاکمیت کے سامنے سیاسی اور ذہنی شکست سے دوچار اور معاشی طور پر مفلوج قوم شاید ہمیشہ کے لیے جمود اور غلامی کا شکار ہو جاتی اس خیال کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے احباب میں سے بہت سے لوگ مجھ سے یہ بات باعثرار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملک چھوڑ کر چلا جانا چاہیے ہر طرف چھائی بے یقینی بدحالی بد امنی اور مایوسی کی اس لہر میں لوگوں کو یہ بات احمقانہ لگتی ہے کہ کوئی شخص قوم کی اصلاح اور تربیت کا مشن لے کر کھڑا ہو اور خاص طور پر یہ کام کوئی ایسا شخص کرے جسے ملک سے باہر جینے اور رہنے کے اعلیٰ ترین مواقع حاصل تھے ایک ایسے ماحول میں جب ہر نوجوان اپنے لیے اور والدین اپنے بچوں کے لیے صرف یہی راستہ دیکھتے ہوں کہ کسی طرح ملک سے باہر نکل جائیں یہ سوچ تعجب کی بات نہیں حالات سے پریشان ہو کر بہت سے احباب خود اپنے متعلق یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں وہ مجھ سے اس عمل کی شرعی اور اخلاقی حیثیت دریافت کرتے ہیں میرے نزدیک ایک انسان کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ملک سے باہر جا کر رہ سکتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کرتے ہیں تو ایک طرف یہ ان کا خصوصی فضل ہوتا ہے مگر دوسری طرف یہ ایک اضافی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو کسی غیر مسلم پر عائد نہیں ہوتی یہ اضافی ذمہ داری اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اب اپنے ماحول ملک و قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا ایک عام آدمی سے دین کا مطالبہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین اور برائی سے رکنے کی تاکید کرتا رہے زیادہ باشعور اور باصلاحیت لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ دین کی نصرت کریں اور اپنی قوم مسلم ہوں یا غیر مسلم اس کی خیر خواہی کریں اگر آپ ملک میں رہتے ہیں تو قوم کی اصلاح اس کی تعلیم و تربیت اور دین کے صحیح تصورات کی ترویج کے ہر اس کام میں عملاً معاونت کریں جس پر آپ کا اطمینان ہو اپنی زبان اپنے عمل اور اپنے پیسے سے اس کام میں حصہ ڈالیں اگر آپ ملک سے باہر غیر مسلم قوم میں رہتے ہیں تو آپ کے اندر ہر لمحے یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ لوگ آپ کو مسلمان سمجھتے اور آپ کے ذریعے سے اسلام سے متعارف ہوتے ہیں اس لیے آپ کا قول اور فعل ایک اعلیٰ اخلاقی سطح پر ہونا چاہیے شرک و الہات کے درمیان رہتے ہوئے ہر لمحے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ توحید کا پیغام کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے اس کے ساتھ حق کے ابلاغ اس کی دعوت کے فروغ اور دین کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کے جواب فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی قوم مسلم ہو یا غیر مسلم اگر آپ کا رویہ یہ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی آسانیاں تو آپ نے سمیٹ لیں لیکن جنت کے اعلیٰ مقامات سے آپ محروم ہو چکے ہیں انسان کے پیدا کردہ مسائل سے تو شاید آپ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے مگر جہنم کا ختم نہ ہونے والا مسئلہ اب آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر فیملی اور کریئر کی سطح پر تو آپ نے آسائشیں اور کامیابیاں حاصل کر لیں مگر جنت کی حسین بستی میں ایک چھوٹا سا گھر بھی نہ بنا سکے باشعور مسلمان کے سامنے سوال یہ نہیں ہوتا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایمان اور عمل سہلے کے ساتھ اپنی قوم کی فلاح کے لیے کوئی جد و جہد کی یا نہیں کی ڈائری کا ایک ورق امید کا پیغام بر آج نو نومبر کا دن اور علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے اتوار کی تعطیل کی بنا پر میں گھر ہی میں ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اقبال کے کلام کو اٹھایا اور پڑھتا چلا گیا میرے ذہن میں اپنی نوعمری کے وہ عیام تازہ ہو گئے جب میں اسکول سے آ کر اقبال کے کلام کا گھنٹوں مطالعہ کیا کرتا تھا بچپن کی عمر بھی کیا عمر تھی جو چیز ہاتھ آئی پڑھ لی عمران سیریز ناول اور ڈائجسٹیں جو صرف بالغوں کے مطالعے کی چیزیں سمجھی جاتی تھیں انہیں گھر والوں سے چھپ چھپ کر پڑھنا اسکول کے زمانے ہی میں اپنے بڑے بھائی بہنوں کی نصاب کی کتابیں چاٹ ڈالنا کچھ نہ ملے تو درجنوں دفعہ پڑھی ہوئی کتابوں کو ایک دفعہ اور پڑھ جانا مگر اب کیا زمانہ آ گیا ہے ٹی وی نے عادت ایسی خراب کی ہے کہ مطالعہ کرنا پہاڑ کی چوٹی سر کرنے جیسا مشکل کام لگتا ہے خیر یہ وہ زمانے تھے جب میں اقبال کی کتابیں خرید کر لاتا اور ان کا مطالعہ کرتا رہتا اقبال کے کلام میں زندگی کا جوش اور امید کی جو روشنی تھی وہ آج کے دن تک میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے میں سوچتا ہوں کہ اقبال کا زمانہ کیا زمانہ تھا وہ اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہوئے جب غدر کے بعد ایک پوری نسل مایوسی شکست غلامی ذلت اور محرومی کے احساس میں پل کر جوان ہو چکی تھی ایک طرف مذہبی لوگ تھے جنہوں نے قدیم دینی تعلیم کے فروغ کو اپنا مشن بنا کر انگریزوں کے نظام سے بالکل لا تعلقی کو ہر مسئلے کا حل سمجھ لیا تھا اور دوسری طرف سر سید کی وہ رہنمائی تھی جس میں جدید تعلیم کے ساتھ انگریزوں کی مکمل پیروی ہر بند تالے کی چابی سمجھ لی گئی تھی ایسے میں اقبال اٹھے وہ دین کی محبت سے سرشار اور جدید تعلیم کے اسلحے سے لیس تھے امت کی تاریخ معاصر افکار ملکی سیاست اور بین الاقوامی حالات پر ان کی گہری نظر تھی انہوں نے جان لیا تھا کہ قومی رہنمائی کے یہ دو دھارے یعنی جدید دنیا سے لا تعلق ہو کر اختیار کی جانے والی جامد مذہبیت اور انگریزوں کی مکمل پیروی کا راستہ دونوں ہی غلط ہیں اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک مایوس اور ذہنی شکست خوردگی کے احساس میں مبتلا قوم دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکتی اقبال کی پوری فکر اور ان کا کل پیغام اصل میں انہی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے انہوں نے شاعری کو اپنی زبان بنایا اور امید کے دیے روشن کرنا شروع کر دیے ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مایوس کن حالات کے اعتراف کے ساتھ بات شروع کرتے اور پھر بتدریج ذہنوں میں امید کے چراغ جلاتے چلے جاتے وہ ہلال عید کو دیکھ کر قوم کا مرثیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے اپنی رفت سے ہمارے گھر کی پستی دیکھ لے شمع و شاعر نامی شہ کا نظم کا آغاز بھی اسی مایوس کن لہجے میں ہوتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا یہ مایوس کن لہجہ جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے تب وہ دلوں میں امید کی شمع روشن کرتے ہیں شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی سرزمین ہند کے مسلمان جنہیں ہندو اور انگریزوں کے ہاتھوں اپنے مٹ جانے کا اندیشہ تھا وہ یہ کہہ کر ان کی امید زندہ کرتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے پھر مستقبل کا نقشہ اپنے وجدانی اسلوب میں اس طرح کھینچتے ہیں کہ مردہ سے مردہ دل بھی زندگی کی حرارت سے جاگ اٹھتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے بانگ درا کا یہی انداز بال جبریل میں پہنچتا ہے مسجد قرطبہ کے آئینے میں وہ بندہ مومن کو اس کے جلال و جمال شوق و محبت اور بلند پروازی کی مطلوبہ صفات دکھاتے ہیں اسے اپنے ان خوابوں میں شریک کرتے ہیں جو کرتبہ کے دریائے کبیر کے کنارے انہوں نے دیکھے تھے آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب آج بھی ہماری قوم کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ امید ہے سر دست اس قوم کے اعصاب پر وہ لوگ مسلط ہیں جو صرف مایوسی کے زبان بولنا جانتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت مثبت سوچ رکھنے والے فکری رہنما ہیں آج ہمارے حالات اس وقت سے کہیں بہتر ہیں جب پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں کا غلام تھا جب جہالت اور غربت کے آسمان پر غلامی کی سیاہ رات تاری تھی جب دین و دنیا کے علوم میں ہر جگہ جمود چھایا ہوا تھا آج تو حالات بہت بہتر ہیں غلامی کے سائے چھٹ چکے ہیں اور علم کا سفر شروع ہو چکا ہے اگر آج چند لوگ یہ طے کر لیں کہ ہر طرح کے حالات میں امید کے چراغ بجھنے نہیں دیں گے تو امت کا در بدر بھٹکتا یہ قافلہ اس سفر کا انجام پا سکتا ہے جو اقبال کی بانگ درا کے ساتھ ایک صدی قبل شروع ہوا تھا ہما یاراں دوزخ بریگیڈیئر صدیق سالک مرحوم ایک صاحب قلم فوجی تھے وہ انیس سو اکہتر کی پاک بھارت جنگ میں ہندوستانی فوج کی قید میں چلے گئے اور دو برس قید و بند میں گزارے اپنی اس قید کی داستان انہوں نے ہما یاران دوزخ کے عنوان سے کتابی شکل میں تحریر کی قید کے ابتدائی مرحلے میں صدیق سالک صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا قید و بند کے اس مرحلے کا احوال انہوں نے کتاب کے باب قیدی نمبر دس میں بیان کیا ہے دشمن ملک میں قید تنہائی کی یہ قسم گزری تو بہت سے لوگوں پر ہوگی مگر ایک ادیب ہونے کے ناطے صدیق سالک صاحب نے جس طرح اس قید کا احوال لکھا ہے وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اس قید میں سالک صاحب کو زیر زمین ایک ایسے سیل میں رکھا گیا تھا جہاں رات تو کجا دن میں بھی روشنی کے گزرنے کا کوئی امکان نہ تھا قبر نما یہ سیل چھ مربع فٹ کی ایک ایسی کال کوٹھری تھی جس میں انسان پھینکا تو جا سکتا ہے جی نہیں سکتا تنگی و تنہائی اور تاریکی و وحشت کس ماحول میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اس سیلن زدہ سیل میں کوئی تھا تو وہ موسم سرما کی شدید ٹھنڈ تھی یا پھر مچھر کھٹمل اور پسوں کی بڑی تعداد ان کا لہو پینے کے لیے وہاں موجود تھی یا پھر ان کے اندر سے ابلتی بلکتی بھوک اور نیند کی جبلتیں تھیں جن کی تسکین کے لیے حالات آخری درجے میں ناسازگار تھے وہاں اگر کوئی انسان تھا تو باہر تعینات وہ سنتری تھا جو انہیں اس کال کوٹھڑی میں لیٹے یا دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھتا تو مغلزات اور گالیوں سے ان کی خبر گیری کرتا صدیق صاحب نے اس پورے مرحلے کا احوال جس طرح بیان کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ایک عام کاری کے لیے یہ قوموں کی دشمنی جنگوں کی ہولناکی اور قید کے احوال کے اعتبار سے ایک مؤثر تحریر ہوگی مگر ایک بندہ مومن کی نظر سے یہ دوزخ کے عذاب کا ایک تعارف ہے قرآن مجید میں دوزخ کی جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے سب سے ہلکی سزا وہ ہے جو صورت الفرقان میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اہل جہنم دوزخ میں کسی تنگ جگہ پر باندھ کر پھینک دیے جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب یہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت کو پکاریں گے آج ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو سالک صاحب کی تحریر پڑھ کر ان آیات کی ایک بہترین تشریح سامنے آتی ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دوزخ کا بظاہر کم نظر آنے والا عذاب بھی انسانی برداشت کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان اس کو جھیلنے کی تاب نہیں رکھتا قرآن مجید اس عذاب ہی کو واضح نہیں کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ عذاب ناشکری کے بدترین جرم کی سزا ہیں یہ ناشکری کیا ہوتی ہے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت بھی سالک صاحب کی اس کتاب میں ملتی ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس قید سے ذرا دیر کی رہائی نے انہیں وہ مناظر فطرت بھی کیسی قیمتی چیز محسوس ہوئے جن کے درمیان ہمارے صبح و شام گزرتے ہیں اور ہم کبھی ان پر توجہ بھی نہیں دیتے اس بیان کو ذرا انہی کی زبانی سنیے آدھ گھنٹے بعد مجھے پھر روئے زمین پر آنے کی دعوت ملی میں نے پھر مناظر قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا پیپل کے پتے جھڑتے دیکھے اس پر جنگلی چوہے چڑھتے دیکھے غسل خانے کی منڈیر پر کبوتروں کو مصروف کو ٹرگوں پایا سے سکھ فاختہ کو فکر آشیاں بندی میں تن کے اکٹھے کرتے دیکھا غلازت کے ڈھیروں سے قووں کو چاول اور چیلوں کو تلاش گوشت میں اس پر جھپٹتے دیکھا بس کچھ نہ پوچھئے ان نیاش آنکھوں نے کیا کیا ضیافت نہ اڑائی رستی بستی دنیا کی ایک جھلک دیکھ لی اور پھر چوبیس گھنٹے کے لیے زیر زمین دفن فطرت کی حسین دنیا کا یہ نظارہ جو آسمان سے زمین تک پھیلے ہوئے رنگوں روشنیوں اور نظاروں پر مشتمل ہے ان اربوں خربوں نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے جس میں ہم جیتے ہیں وگرنہ زندگی اس کی بقا اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو ساز و سامان اس کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی یہ سب کچھ ہمیں مفت میں ملتا ہے ہوا پانی غذا صحت طاقت رشتے ناطے مال و اسباب غرض ہر جگہ یہ نعمتیں بے حساب بکھری ہوئی ہیں مگر ہم دینے والے کو بھول کر جیتے ہیں اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے اس کی یاد کو اپنی زندگی نہیں بناتے یہی نہیں ہم اس مہربان رب کی نافرمانی میں جیتے ہیں اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اس کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے بغیر ایک لمحہ جی نہیں سکتے کوئی محرومی برداشت نہیں کر سکتے مگر ہمارا حوصلہ دیکھیے کہ ہم اس عجز کے باوجود ایسی غفلت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں جہنم کی ابدی قید ایسی ہی ناشکری اور سرکشی کا بدلہ ہے رہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر کے اور اس کی شکر گزاری میں جیتے ہیں تو ان کا بدلہ اسی آیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا ہے ان سے پوچھو کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ نیک لوگوں سے کیا جا رہا ہے وہ ان کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس کی حتمی ذمہ داری ہے بیچ کی نماز قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں اور خصوصاً بیچ کی نماز کی حفاظت کریں نمازیں پانچ ہوتی ہیں اس اعتبار سے بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جو پانچ نمازوں کے وسط میں آتی ہے نماز عصر سے متعلق اس خصوصی ہدایت کا ایک خاص پس منظر ہے جس کا اندازہ آج کل کے لوگوں کو نہیں ہو سکتا انیسویں صدی تک انسانی بستیاں بجلی نہ ہونے کی بنا پر آج کل کے دور کی طرح روشن نہیں تھیں اس زمانے میں یہ ناگزیر تھا کہ کاروباری زندگی سر شام ہی بند کر دیا جائے تاکہ سورج کی روشنی ہی میں لوگ اپنے معاملات نمٹا کر گھروں کو لوٹ سکیں ایسے میں زمانہ قدیم کی خاموش اور سست رفتار زندگی میں اثر کا وقت بڑی مصروفیت اور تیزی کا ہوا کرتا تھا اس وقت میں سورج بھی اسی تیزی سے ڈھلا کرتا ہے چنانچہ اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ بازار کی چہل پہل اور خرید و فروخت کی ہنگامہ آرائی میں لوگ نماز اثر کو فراموش کر دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لوگوں کی توجہ اس نماز کی طرف مبزول کرائی دور جدید میں ایک دوسرے پہلو سے اب یہ توجہ فجر کی نماز کی طرف دلانے کی ضرورت ہے آج کل کی زندگی میں دیر رات کو سونا معمولات زندگی میں شامل ہو چکا ہے دوسری طرف زمانے قدیم کی طرح کاروبار حیات صبح شروع نہیں ہوتا بلکہ اسکول کاروبار اور دفاتر سب سورج نکلنے کے کافی دیر بعد شروع ہوتے ہیں چنانچہ دیر سے سونے والوں کے لیے نہ صرف فجر کے اندھیرے میں اٹھنا مشکل ہے بلکہ نماز کے بعد دوبارہ سونا بھی ایک ضرورت بن گیا ہے ان حالات میں فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل کام بن گیا ہے اور عملاً فجر پڑھنا تہجد پڑھنے جیسا عمل بن چکا ہے ایسے میں اہمیت فضائل اور اجر تمام پہلوؤں سے فجر کی نماز سب سے بڑی نماز بن چکی ہے اس کا اہتمام بلا شبہ ایک نمازی کی معراج ہے